آزان کی آواز سن کے جو شخص مسجد میں نہیں پہنچتا نماز ادا نہیں کرتا اللہ اسے بلاتا ہے اللہ کے بندے آزان کی آواز میں اسے حیا اللہ حیا الفلاح کہتے ہیں اس کے نزدیک اپنے آفیسر کا حکم تو خدا سے بھی اونچا ہے لیکن رب کا حکم کوئی معنی نہیں رکھتا ایسا آدمی دل سے پوچھے کہ کیا وہ پکا مسلمان ہے جو آدمی رات کو جیب میں پیسے ڈال کے اس لیے سینما کے باہر کھڑا ہے کہ کسی عورت کا ننگا جسم نظر آئے گا تو اسے کچھ سرور ملے گا یا رستے میں چلتی ہوئی کسی بہن پہ نظر ڈال کے وہ اپنی آنکھوں کی خلاجت کو پورا کرے گا کیا اس آدمی نے حق کا کلمہ پڑھا ہوا ہے وہ آدمی جسے مسجد اقسا کی پکار سنائی دیتی ہے بابری مسجد کا شکوہ سنائی دیتا ہے قرآن کی جہاد والی آیتیں سنائی دیتی ہیں غزوہ عہد و بدر نظر آتے ہیں نبی کے چہرے سے نکل ہوا خون اس کی آنکھوں کے سامنے آتا ہے مگر پھر بھی وہ جہاد میں نہیں جاتا اسے قرآن میں سورہ منافقون نظر آتی ہے جس میں وہ پڑھتا ہے منافقوں کے لمبے جسم تھے منافقوں کے بھاری اور مضبوط طاقتور جسم تھے مگر وہ جہاد میں نہیں آتے تھے رب کے فرمانے پہ قربانی نہیں دیتے تھے دو زبانیں منہ میں رکھتے تھے اس دنیا کے لیے مرتے تھے ہر آفت سے ڈرتے تھے پھر بھی وہ جہاد میں نہیں جاتا کیا ایسا آدمی خود کو مسلمان کہلانے کے قابل سمجھتا ہے جوانی گزر گئی بڑھاپا آ گیا ایک منٹ جہاد میں نہیں گزارا نبی کی حدیث سامنے آئی کہ جس نے جہاد میں اپنا وقت نہیں گزارا جہاد کا ارادہ بھی نہیں کیا وہ منافقت کی موت مرے گا پھر بھی توبہ کر کے نہیں جاتا سنتا ہے کہ ماں بہنوں بیٹیوں کی عزتیں برباد ہو گئی پھر بھی کھڑا نہیں ہوتا کیا ایسے آدمی کو ضرورت نہیں ہے کہ اپنے کلمے کی تجدید کرے